حضرت سالم پر رات سے روایت ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے ہم نے کہا ہاں ضرور آپ کھڑے ہوئے اور اللہ وق پر کہا پھر جب رکو کیا تو اپنے بغلوں کو خوب کھولا حتیٰ کہ جب آپ کا ہر عز اپنی جگہ پر جم گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا پھر چاروں رکعت اسی طرح پڑھیں اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے سننس حدیث نمبر ایک ہزار انتالیس